ٹام تھم کا حیرت انگیز سفر ایک بار کی بات ہے وہاں ایک دیو رہتا تھا جس کی لڑائی ایک لالچی جادوگر سے ہوئی ایک خزانے کو تقسیم کرنے کے بارے میں لڑائی کے بعد دیو نے بہت ڈرامنے طریقے سے جادوگر سے کہا اگر میں چاہوں تو اپنے انگوٹھے کے نیچے تمہیں کچل سکتا ہوں دفاع ہو جاؤ میری نظروں سے جادوگر فوراً وہاں سے چلا گیا لیکن ایک حفاظتی دوری پر جا کر اس نے اپنا خوفناک جادو اس پر نازل کیا آبرا کا ڈابرا لو میں تم پر یہ تلسم ڈالتا ہوں کاش وہ بیٹا جو جلد ہی تمہاری بیوی تمہیں دینے والی ہے کبھی بھی میرے انگوٹھے سے زیادہ ہاں؟ بڑا نہ ہو <laughs> یہ بچہ بالکل بھی دیو نہیں ہے ایسا مت کہو یہ ہمارا بچہ ہے چاہیے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو ٹام تھم کی پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ بہت غمزدہ ہو گئے وہ کبھی اس کی تلاش نہیں کر پاتے تھے کیوں کہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے کہاں چلا گیا وہ دھیرے بولو انہیں سرگوشیوں میں بات کرنی پڑتی تھی اس ڈر سے کہ بچہ نہ ہو جائے میں یہاں ہوں ابا آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے معاف کرنا بیٹا ٹام تھام کو پسند آتا باغ کے چھوٹے چھوٹے باشندوں کے ساتھ کھیلنا بجائے اپنے ماں باپ کی صحبت کے جو اس سے کافی الگ تھے اے گھونگا بھائی کیسے ہو تم وہ گھونگے کی پیٹ پر سوار ہوتا اور گوبرلوں کے ساتھ ناچتا اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دنیا میں بہت مزہ آتا لیکن ایک بد قسمت دن وہ ایک مینڈک دوست سے ملنے گیا جیسے ہی وہ ایک پتے پر چڑھا ایک بڑی سی مچھلی نے اسے نکل لیا لیکن اس مچھلی کی قسمت میں بھی ایک برا انجام لکھا تھا او نہیں بچاؤ کچھ دیر بعد اس نے بادشاہ مچھلی کا ڈالا چارہ نکلا اور جلدی ہی وہ خود کو خان سامی کی چھری کے نیچے پاتی ہے آخر کار تھوڑی سی تازہ ہوا ملی اس مچھلی سے اتنی بو آ رہی تھی سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے جب مچھلی کے پیٹ سے نکلا ٹام تھمب جو پوری طرح زندہ تھا اور اپنے اس حیرت انگیز سفر سے ذرا بھی بوکھلایا نہیں تھا آخر یہ کیا ہے میں ٹام ہوں جناب آپ کو میرا سلام میں اس چھوٹے سے لڑکے کا کیا کروں پھر اسے اچانک ایک ترکیب سوجھی اوہو یہ ایک شاہی دربان بن سکتا ہے یہ اتنا چھوٹا سا ہے میں اسے اس کیک کے اوپر بٹھا سکتا ہوں جو میں بنا رہا ہوں جب یہ میج کے اوپر جائے گا تو رہی بجاتے ہوئے تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیرانگے مزہ آئے گا وہ کیا ہے کیا یہ اصلی ہے میرے خیال سے یہ کوئی تلسم ہے کبھی بھی دربار میں ایسا عجوبہ نہیں دیکھا گیا تھا مہمان لوگ خان سامی کے ہنر پر تالی بجانے لگے اور خود بادشاہ نے سب سے اونچی تالی بجائی بہت خوب یہ تو کمال ہے یہ لو بادشاہ نے اس مند خان سامی کو انعام میں سونے سے بھرا تھیلا دیا ٹام تھمب اور بھی زیادہ خوش نصیب رہا ٹام تم نے مجھے ہیرو بنا دیا خان سامی نے اسے دربان بنا دیا اور وہ دربان بنا رہا اپنی نوکری کی سبھی دستاویوں کا لطف اٹھاتے ہوئے یہ لو ٹام یہ رہی تمہاری سواری اور یہ ہے تمہاری تلوار تمہاری حفاظت کے لیے یہ بہت ہی لاجواب ہے شکریہ خان ساما اور یہ رہا شاہی استر بادشاہ سلامت بھی یہی کھاتے ہیں واو یہ تو بہت ہی لذیذ ہے ٹام کو سبھی اعلیٰ چیزیں مہیا کرائی گئی اور اس کے بدلے وہ دعوت کے وقت میز پر اوپر نیچے قوایت کرتا جو اسے اصل میں بہت پسند تھا آپ کیسے ہیں جناب میں بھی ٹھیک ہوں اچھا سوٹے ٹام ٹام جھومتا ناچتا ہے اور ایک عورت کو دیکھ کر سیٹی بجاتا ہے محترما آپ کا حسن تو لاجواب ہے اور وہ عورت زور سے ہنستی ہے او بہت خوب ٹام تم تو بہترین ہو او مجھے سخت نفرت ہے اس ٹام سے پتا ہے اس نے میرا بادشاہ مجھ سے چھین لیا ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے پلیٹوں اور گلاسوں کے بیچ سے اپنی ترہی بجاتے ہوئے اور مہمانوں کا دل بہلاتا ہے ٹام تھم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے ایک دشمن بھی بنا لیا ہے وہ بلی جو ٹام کے آنے تک بادشاہ کو سب سے عزیز تھی اب اسے بالکل ہی بھلا دیا گیا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ٹام اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس نو آنے والے سے اپنا بدلا لے گی وہ ٹام کو بہلا کر باغ میں لے جاتی ہے بھاگ بھاگ جاؤ جاؤ اپنی جان بچانے کے لیے محل سے دور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا جب ٹام نے بلی کو دیکھا وہ بھاگا نہیں جیسا اس بشندے نے سوچا تھا اس نے اپنا سنہری پن نکالا اور اپنی سفید چوہے والی سواری کو پکارا حملہ حملہ ہاں، یہ تم نے کیا کیا اس چھوٹی سی تلوار کی چبھن سہ کر بلی ڈر گئی اور بھاگ گئی کیونکہ طاقت اب بدلہ لینے کا طریقہ نہیں تھی بلی نے چلا کی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ٹوم کے پاس تلوار ہے پر میرے پاس دماغ ہے میں اسے اپنی عقل مندی سے اسے نستے نابود کر دوں گی اس نے دکھاوا کیا بادشاہ سے ٹکرانے کا جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا بلی نے دھیمی سے نیاؤں کیا او میری نازک بلی ذرا دھیان سے نہیں بادشاہ سلامت آپ خبردار رہیں چوکس رہیں آپ کی جان کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے کیا مطلب ہے تمہارا کس سے خبردار رہوں کیسی سازش پھر اس نے بہت ہی خطرناک جھوٹ بولا ٹوم کے دماغ میں چل رہا ہے کہ وہ آپ کے کھانے میں ہم کا زہر ملائے میں نے اس دن اسے باغ سے پتے توڑتے دیکھا تھا کیا ہاں بادشاہ سلامت میں نے اسے یہی شبد کہتے سنا تھا ایک بار بادشاہ بہت ہی بیمار پڑ گئے تھے بہت ہی ناقابل پیٹ درد کی وجہ سے جب اس نے اسے بہت زیادہ چیریز کھلا دی تھی او ٹام کتنا خراب ہے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا لیکن ایسا لگتا ہے حضور کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا بادشاہ اس زہر کے خیال سے ہی خوف زدہ ہو گیا تو اس نے اپنے پہرے دار ٹام تھم کو لانے کے لیے بھیجی اسے فوراً پیش کرو ہاں، اس نے مجھے اپنی تلوار چبھوئی تھی اب اسے بادشاہ کی تلوار سے روبرو ہونا پڑے گا ہاں بادشاہ سلامت آپ نے مجھے بلایا او یہ دیکھیے بادشاہ بلی نے اپنے بیانوں کا ثبوت دیا ایک ہیم لاک کے پتے کو کھینچ کر سفید چوہے کی کاٹھی کے کپڑے کے نیچے سے جہاں اس نے خود اسے چھپایا تھا یہ میرا نہیں ہے تو کیا تم کوشش نہیں کر رہے تھے ہیملوک کا زہر بادشاہ کے کھانے میں ملا کر انہیں بیمار کرنے کی ہاں ٹام تھم اتنا سختے میں آ گیا وہ لفظ ہی تلاش نہیں کر پا رہا تھا اس کا انکار کرنے کے لیے جو بلی نے کہے تھے گرفتار کر لو اسے فوراً بادشاہ نے بنا کوئی وقت گوائے اسے قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ انہوں نے اسے ایک پینڈولم والی گھڑی میں قید کر دیا او میرے نصیب کو تو بد دعا لگی ہے گھنٹے گزرے اور دن بھی ٹام بس اپنا وقت گزارتا ہے پینڈولم پر جھولتے ہوئے جب تک کی رات نہیں آ جاتی اس نے دھیان کھینچا ایک بڑے سے رات کے پتنگے کا جو اس کمرے میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا او میرے پیارے پتنگے مجھے یہاں سے نکالو ٹام تھامر رویا شیشے پر دستک دیتے ہوئے او میرے پیارے کون ہو تم میں ٹام ہوں مہربانی کر کے میری مدد کرو او کہیں پھنس جانا بہت برا ہوتا ہے ہوا یہ تھا کہ اس پتنگی کو ابھی ابھی ایک بڑے ڈبے سے رہا کیا گیا تھا جس میں وہ سویا ہوا تھا تو اس نے ٹام تھم پر رحم کیا اور اسے آزاد کیا یہ لو شکریہ تو اب تم کہاں جاؤ گے مجھے نہیں پتا میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تم فکر مت کرو میں تمہیں تتلیوں کے دنیا میں لے کر جاؤں گا وہاں ہر کوئی چھوٹا ہے بالکل تمہاری طرح وہ وہاں تمہارا خیال رکھیں گے سچ مچ بہت بہت شکریہ اور یہی ہوا آج بھی اگر ہم تتلیوں کی دنیا میں جائیں ہم تتلیوں کے اس تاریخی عمارت کو دیکھنے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جسے ٹام تھم نے تعمیر کیا تھا اس شاندار حیرت انگیز سفر کے بعد